حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی کے قریب ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ سینگی لگوا رہا تھا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے اور رمضان کی اٹھارہ تاریخ تھی آپ نے فرمایا سینگی لگانے اور لگوانے والا دونوں روزہ کھولنے والے ہو گئے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے کہا خالد الحزہ نے بھی ابو قلابہ سے بسند ایوب روایت کیا ہے سننے داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو انہتر